حقیقت دین عبادت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جو اصل چیز مطلوب ہے وہ عبادت ہے وما الجن میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں صورت الزاریات آیت چھپن قرآن میں کثرت سے ایسی آیتیں ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبروں کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ انسان کو اس کی اس ذمہ داری سے آگاہ کر دیں صورت النحل آیت چھتیس یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اگر آدمی اپنے وطن میں خدا کی عبادت کے مواقع نہ پا رہا ہو تو حکم ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جائے صورت النساء آیت ستیانو عبادت کا لغوی مفہوم اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکانا اور پس کرنا ہے اصل العبودی عبودیہ القدو التل لسان العرب عبادت کا جو لغوی مفہوم ہے وہی اس کا شرعی مدلول بھی ہے ابو حیان اندلسی نے لکھا ہے العبادہ تدل قال الجمہور عبادت کا مطلب پستی اور آجزی ہے یہی جمہور کا قول ہے البحر المحیط جلد اول صفحہ تیئیس اسی لیے قرآن میں عبادت کے بالمقابل رویے کے لیے استقبار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ان الدین یستقبرون ان عبادتی سید خلون جہنم داخرین جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ سب جہنم میں داخل ہوں گے صورت مومن آیت ساٹھ عبادت کا اصل مفہوم اگرچہ خضو و تزلل تزلل ہے مگر خدا کی نسبت سے جب یہ لفظ بولا جائے تو اس میں محبت کا تصور بھی شامل ہو جاتا ہے ابن کثیر لکھتے ہیں العبادہ فی اللغت من الذلہ یقال طریقہ معبد و بعیر معبدی مذلل وفی شرع عبارت الا یجمع کمال المحبہ والخدو والخوف عبادت کے لغوی معنی پست ہونے کے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معبد راستہ اور معبد اونٹ اور شریعت میں اس سے مراد ایسی کیفیت ہے جس میں انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خضو اور خوف موجود ہو تفسیر القرآن جلد اول صفحہ پچیس امام ابن تیمیہ کے الفاظ یہ ہیں لفظ العبودیہ یتضمن کمال کمال کمال و الحب عبودیت انتہائی آجزی اور انتہائی محبت کے مجموعے کا نام ہے رسال العبودیہ صفحہ اٹھائیس حافظ ابن قیم نے لکھا ہے العبادہ تجمع اسلائن غایت الحب بغایت الدل عبادت کے دو اجزاء ہیں انتہائی محبت انتہائی عجز اور پستی کے ساتھ والخضوز تفسیر ابن قیم صفحہ پینسٹھ عبادت کا اصل مطلب خدا کے آگے پستی اور آجزی اختیار کرنا ہے یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن میں خشیت تذرے اخبات عنابت خوشو قنوت وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے خدا کی عبادت کرنا خدا کے لیے اپنے آپ کو انتہائی حد تک بچھا دینا ہے پھر عبادت کا یہ عمل جس ہستی کے آگے ہوتا ہے وہ چونکہ کوئی ظالم و جابر ہستی نہیں ہے بلکہ انتہائی شفیق ہستی ہے اور ہمارے اوپر اس کے بے پایا احسانات ہیں اس لیے اس اظہار عز کے اندر لازمی طور پر محبت کی شان پیدا ہو جاتی ہے بندے اور خدا کا تعلق ایک انتہائی محبوب ہستی سے انتہائی اس کا تعلق ہے عین اس وقت جب بندہ شدت خوف کے ساتھ کانپ رہا ہوتا ہے جب خدا کے تصور سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں اس وقت بھی اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے بہترین جذبات اپنے رب کے لیے اپنے رب کے لیے وقف ہوتے ہیں وہ انتہائی اشتیاق کے ساتھ خدا کی طرف لپک رہا ہوتا ہے وہ ایک درد انگیز محبت کی اعلیٰ ترین کیفیت میں اپنے آپ کو لپٹا ہوا پاتا ہے خدا کے سامنے آجزی اختیار کرنا بلا شبہ اس سے انتہائی خوف کی بنا پر ہوتا ہے مگر یہ خوف کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی ڈراؤنی شے کو دیکھ کر آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے دراصل یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو کسی بھی ایک لفظ میں صحیح طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا یہ انتہائی امید اور انتہائی اندیشے کی ایسی ملی جلی کیفیت ہے جس میں بندہ کبھی یہ طے نہیں کر پاتا کہ دونوں میں سے کسی کو فوقیت دے دونوں میں سے کس کو فوقیت دے یہ محبت اور خوف کا ایک ایسا مقام ہے جس میں آدمی جس سے ڈرتا ہے اسی کی طرف بھاگتا ہے جس سے چھننے کا خطرہ محسوس کرتا ہے اسی سے پانے کی امید رکھتا ہے یہ ایک ایسا اضطراب ہے جو سراپا اطمینان ہے اور ایسا اطمینان ہے جو سراپا اضطراب ہے معلوم ہوا کہ عبادت اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ایک حسیاتی واقعہ ہے نہ کہ کوئی خارجی واقعہ انسان اپنے آخری تجزیے میں ایک حسیاتی وجود ہے اس لیے انسان کی نسبت سے عبادت کی آخری شکل ایک حسیاتی واقعہ ہی ہو سکتی ہے نہ کہ کسی خارجی واقعے کے ظہور میں لانا حدیث میں صلاحت ہے کہ تقوا ایک قلبی حالت کا نام ہے اتقوا ہا ہونا بہا والا بخاری قرآن میں تقوا کو عبادت کا حاصل قرار دیا گیا ہے یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی قلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتقون سورة البقرہ آیت اکیس اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور پچھلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم میں تخوہ پیدا ہو عبادت اپنے خارجی ظہور کے اعتبار سے اپنے رب کے آگے جھکنے کا نام ہے اور اپنی اندرونی حقیقت کے اعتبار سے خدا کے اس گہرے ادراک اور اس سے اس شدید تعلق کا نام ہے جب کہ بندہ اپنے رب میں اتنا مہو ہو جائے کہ اس پر حضوری کی کیفیت طاری ہونے لگے تابد اللہ کا ان کا تراہ تم اس طرح خدا کی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو بخاری بحوالہ مشکات کتاب الایمان اس ارشاد رسول کے مطابق اعلیٰ ترین عبادت یہ ہے کہ بندہ خدا کی یاد اور اس کے تصور میں اتنا گم ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے قریب محسوس کرنے لگے اس پر استہذار کی ایسی کیفیت تاری ہو گویا کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے یہی کیفیت قربت عبادت کا اعلیٰ ترین مقام ہے وہ تمام اعمال جن کو قربات یا مناسک یا مراسم میں ابودیت کہا جاتا ہے وہ اسی عبادت تک پہنچنے کے طریقے اور ان کے لازمی مظاہر ہیں جو خود خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں اگر کوئی شخص ان مظاہر کے بغیر یا ان کے باہر خدا کی عبادت کا دعوے دار ہو تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے کیونکہ ان کے بغیر حقیقتاً کسی کے اندر عبادت پائی ہی نہیں جا سکتی انسان اگرچہ فی الواقع اس مخصوص روح کا نام ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسانی جسم کے بغیر اس دنیا میں انسانی وجود کا تصور نہیں کیا جا سکتا عبادت کا لفظ اگرچہ ایک لحاظ سے ساری شرعیت پر حاوی ہے کیونکہ بندہ اپنے معبود کو راضی کرنے اور اس کے حکم پر کاربند ہونے کے لیے جو کچھ کرتا ہے ان سب کا محرک اس کا جذبہ عبودیت ہی ہوتا ہے مگر عبادت اصلاً اور اولاً اس مخصوص عمل کا نام ہے جو بندہ اور خدا کے درمیان ہوتا ہے بندے اور بندے کے درمیان کا عمل عبادت کا تقاضا ہے جبکہ خدا اور بندے کے درمیان کا عمل بذات خود عبادت ہے بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ براہ راست خدا کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے وہ عین اس کے آگے اس طرح جھکا ہوتا ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی تیسرا وجود حائل نہیں ہوتا اس کے برعکس اخلاق و معاملات میں جب وہ احکام الہی کی تعمیل کرتا ہے تو وہ دوسروں کے اوپر اپنی آبیدانہ حیثیت کے تقاضے پورے کر رہا ہوتا ہے تعمیل کے پہلو سے یہ تقاضے بھی اسی طرح لازم ہیں جس طرح مخصوص عباداتی عمل اس کے برعکس اخلاق و معاملات میں جب وہ احکام الہی کی تعمیل کرتا ہے تو وہ دوسروں کے اوپر اپنی آبدانہ حیثیت کے تقاضے پورے کر رہا ہوتا ہے تعمیل کے پہلو سے یہ تقاضے بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح مخصوص عبادتی افعال البتہ دونوں میں نوعیت کا جو فرق ہے اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے ورنہ دین کا صحیح تصور ذہنوں میں قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ تقاضے ہمیشہ کسی دوسری چیز کی نسبت سے مطلوب ہوتے ہیں جبکہ اصل حقیقت مطلق مطلوب ہوتی ہے مثلا اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ آدمی وراثت کا مال خدا کے قانون کے مطابق تقسیم کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہر آدمی لازمن اس بات کی کوشش کرے کہ اس کے پاس ترکے میں کچھ جائیداد آئے تاکہ اس کو حقداروں کے درمیان ٹھیک ٹھیک تقسیم کر کے وہ حکم وراثت کی تعمیل کر سکے ورنہ اس کا ایمان مکمل نہ ہوگا بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو ترکے میں کوئی جائیداد یا سرمایہ ملے تو اس وقت اس کے ایمان و اسلام کا تقاضا ہے کہ وہ احکام وراثت کے مطابق اس میں تصرف کرے یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو حصول جائیداد کی نسبت سے مطلوب ہوتا ہے نہ کہ وہ عبادت الہی کی طرح علل اطلاق ہر شخص کے اوپر عائد ہے عبادت کی اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خدا سے محبت اور خوف کے تعلق کی حیثیت محض یہ نہیں ہے کہ وہ عملی زندگی کے لیے ایک محرک ہے بلکہ وہی اصل مطلوب ہے جس کو اس دنیا میں ہمیں پانا ہے سارے اعمال و افعال کا حاصل یہی ہے کہ وہ ہمارے لیے اس حصیاتی یافت کے حصول کا ذریعہ بن جائے جس کو تعلق باللہ اور وصول اللہ کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں ہمارے اور خدا کے درمیان صرف ایک خارجی قسم کے ذہنی مفروضے کا تعلق نہیں ہے کہ ہم فلاں عمل کو دہرائے تو خدا آسمان پر ہم سے خوش ہو جائے گا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمارے اور اس کے درمیان ایک براہ راست تعلق بھی ہے بندگی کا رویہ اپنی ظاہری شکل میں حکم کی تعمیل ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے یہ دراصل اپنے آپ کو اس مقام پر لے جانا ہے جہاں بندہ خدا سے ملاقات کر سکے جہاں اپنے رب سے اس کی سرگوشیاں ہوں جہاں وہ اس کے آگے روئے اور گڑ گڑائے جہاں وہ بے تابانہ اس سے چمٹ جائے جہاں وہ اس احساس سے دو چار ہو کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیا ہے اس طرح دنیا کی زندگی میں خدا کو پانا یہی دین کی اعلیٰ ترین حقیقت ہے اور سارے احکام و آداب کا مقصود بندے کو اس مقام تک پہنچانا ہے جس نے اس طرح دنیا میں اپنے رب کو پا لیا وہی آخرت میں اپنے رب کو پائے گا اور جو دنیا میں اس یاف سے محروم رہا اس کو آخرت میں بھی لقائے رب کی نعمت پانے کی امید نہ کرنی چاہیے دین کی اس دولت کو پانے کی پہچان کیا ہے اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ آدمی کو رزق رب بہوالا صورت الطاح آیت 131 پہنچنے لگے خدا کے حکم کی تعمیل میں بظاہر آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہیں چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں مگر اس عمل کے دوران میں جو مخصوص اندرونی کیفیات آپ پر گزرتی ہیں وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ خود سے انہیں پیدا نہیں کر سکتے پھر یہ کیفیات کہاں سے آتی ہیں وہ دراصل خدا کی طرف سے ہیں یہ مومن کا رزق ہے جس کے بغیر اس کی ایمانی شخصیت زندہ نہیں رہ سکتی یہی علم و عمل کا وہ رزق ہے جس کو حضرت مریم کی ذات میں دیکھ کر وقت کے نبی نے پوچھا تھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے انہوں نے جواب دیا ہوا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے صورت آل عمران آیت سینتیس آپ کی کوششیں آپ کا عمل ہیں اور یہ کیفیات وہ بدلہ ہے جو خدا کی طرف سے حسن عمل کے سلے میں دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین انعام کو ادھار نہیں چھوڑا بلکہ اسے نقد رکھا ہے بندہ مومن اس انعام کو اسی لمحہ پا لیتا ہے جب وہ اس کے پانے کا استحقاق پیدا کرتا ہے جب ہمارا آقا ہمارے کسی عمل کو قبول کرتا ہے اس وقت حیرت انگیز طور پر کچھ ملکوتی قسم کے واردات ہمارے اوپر گزرتی ہیں یہ اس جنت کا تعارف ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مومنین صالحین سے وعدہ فرمایا ہے یہ باغ بہشت کی خوشبو ہے جس کو اہل ایمان دنیا کے اندر پاتے ہیں یہ کیفیات اگرچہ تڑپ کی شکل میں ہوتی ہیں مگر وہ تمام لذتوں سے زیادہ لذیذ ہیں کسی بھی معلوم دنیاوی لذت پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا یہ واقعہ اس بات کا ایک وجدانی ثبوت ہے کہ یہ کیفیات اس اعلیٰ تر انعام الہی کا عکس ہیں جس کو جنت سے تعبیر کیا جاتا ہے چنانچہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں اہل ایمان کو جو جنت ملنے والی ہے وہ ان کے لیے ایک رزق معلوم بحوالہ صافات آیت اکتیس ہوگا وہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہوگی بلکہ وہ ایک جانی پہچانی چیز ہوگی جس سے وہ دنیا کی زندگی میں آشنا ہو چکے تھے وَيُدْقِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَ لَهُمْ سورہ محمد آیت 6 اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی پہچان انہیں کرا دی ہے ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدی نفسی بید ان عہدہم بے منزلہ فل جنّا اہدا بے منزل الدی کانف دنیا دنیا میں کوئی شخص جس طرح اپنے گھر کو پہنچتا ہے دنیا میں کوئی شخص جس طرح اپنے گھر کو پہچانتا ہے جنت میں جانے والا اس سے بھی زیادہ وہاں اپنے گھر کو پہچان لے گا بہوالا اخرج البخاری فی صحیحہ جب آدمی کو ایسا صدقہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے جس کے اندر اللہ المومنون آیت اکسٹھ کی روح کام کر رہی ہو جب اس کو ایسی تلاوت نصیب ہوتی ہے جب وہ ترا ہم تفید من کی تصویر بن گیا ہو بحوالہ صورت معدہ آیت چھیاسی جب وہ اپنے رب کے اشتیاق میں ایسی رات گزارتا ہے جس کو قرآن میں تتجافی جنوب ہم انل مداجے کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے بحوالہ صورت الفلام میم سجدہ آیت سولہ جب اس پر وہ درد انگیز لمحات گزرتے ہیں جس میں وہ الدین دین آمن اشد اشد حب اللہ کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے بہوالا صورت البقرا آیت ایک سو پندرہ جب اس کے اوپر ایمان کی لطیف ترین حسیات وارد ہوتی ہیں جب چھپی ہوئی حقیقتوں کا کوئی پردہ اس کے اوپر سے اٹھا دیا جاتا ہے جب وہ بے قرار دل اور کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اپنے آقا کو ایسے الہامی الفاظ میں پکارتا ہے جن کو اس نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا تو یہ دراصل ایک رزق رب ہوتا ہے جو اسے پہنچتا ہے وہ ان پھلوں میں سے ایک پھل کا مزہ چکھتا ہے جو اس کے رب نے اس کے لیے چھپا رکھے ہیں دنیا میں ان پھلوں کا نام ایمانی کیفیات ہے اور آخرت میں وہ جنت کے انعامات کی صورت میں ہمیں ملیں گے اس وقت اہل ایمان محسوس کریں گے کہ یہ تمام وہی چیزیں ہیں جن کا مزہ دنیا کی زندگی میں انہیں چکھایا گیا تھا کلما رزقو منہا من تھمرت الرزقن کالو حذی رزقنا من قبل و اوتو بھی متشابہا جب انہیں جنت کا کوئی پھل ملے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو پہلے ہم کو دیا گیا تھا اور ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے بہوالا سورت البقرہ آیت پچیس آخرت میں جو کچھ اہل جنت کو ملنے والا ہے وہ عطائے متشابہ ہے وہ مومن کی معلوم و معروف چیز ہے پھر کس قدر نادانی ہوگی اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ وہ آخرت میں ان ذائقوں کو پا سکتا ہے جس سے وہ دنیا کی زندگی میں نا آشنا رہا تھا اگر دنیا میں آپ پر ایسے لمحات نہیں گزرے جب کہ آپ تمام چیزوں سے زیادہ اپنے آپ کو خدا کے قریب محسوس کرتے ہوں تو آخرت میں خدا کی قربت آپ کو کس طرح مل سکتی ہے بے شک نماز اتنے بڑے اجر کی موجب ہے جس کو دیکھ کر آخرت میں نمازیوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی مگر یہ نعمت تو اسی کا حصہ ہے جو دنیا میں ایسی نمازوں سے آشنا ہوا ہو جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جالت قرۃ آئین فلاد